عبید اللہ نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کی کھجوروں کے درخت جلا دیے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چوون